حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو قتل کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دیت بارہ ہزار درہم مقرر فرمائی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان اغناهم اللہ یعنی اور نہیں انتقام لیا انہوں نے مگر اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ان کو اپنے فضل سے غنی فرمایا یہ دیت لینے کے بارے میں ہے اور مذکورہ الفاظ ابو داؤد حرانی کے ہیں سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار آٹھ سو سات